ایک عبرت ناک قصہ اللہ تعالی رحم فرمائیں میراث تقسیم نہ کرنا اور دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا یا کبیرہ گناہ اور بڑا جرم ہے آخرت میں اس کی سزا بہت سخت ہے جب کہ دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے ایک شخص نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ساری میراث پر قبضہ کر لیا اور اپنی تین بہنوں کو ان کا حصہ نہ دیا بہنوں نے مطالبہ کیا تو اس نے کچھ قانونی کاغذات تیار کر لیے اور بہنوں کو بلا کر کہا کہ ان پر دستخط کر دو اور انگوٹھے لگا دو وہ سمجھی ہمیں میراث میں حصہ مل رہا ہے مگر ان کاغذات میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارا کوئی حق ہمارے بھائی پر نہیں ہے اور ہم اپنا حصہ پہلے وصول کر چکی ہیں دستخط کے بعد بھائی نے کہا کہ اب تو تم قانونی طور پر بھی پھنس چکی ہو اس لیے آئندہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا بہنوں میں سے ایک جو بہت ضرورت مند اور نیک تھی اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ بھائی سے ہمارا حصہ لے لے اور ظالم کو پکڑ لے حالات ایسے تھے یا قبولیت کی گھڑی تھی بھائی اسی وقت زمین پر گر گیا اور بری طرح تڑپ رہا تھا فوراً ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے طرح طرح کے ٹیسٹ کرا کے علاج سے جواب دے دیا کہ اب یا تو یہ مر جائے گا یا مستقل معذور ہو جائے گا اس کے بچے ایک بزرگ کو لائے کہ وہ دم کرے بزرگ آئے تو انہوں نے پوری بات پوچھی اور فرمایا بہنوں کو حق دے دو ورنہ آفت سخت ہے اس نے فوراً بہنوں کو بلایا وکیل کو بلایا بہنوں سے معافی مانگی اور ان کا حق ان کو لکھ کر پکا دے دیا بدعا کرنے والی بہن رو پڑی اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ میرے بھائی میرے ماں باپ کے پیارے بیٹے کو شفا عطا فرما یہ دعا کرنی تھی کہ وہ آدمی ایک دم ٹھیک ہو گیا اور تھوڑی دیر میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا کہتے ہیں کہ یہ قصہ سچا ہے اور حرم شریف کے درس میں سنایا گیا ہے واللہ عالم بندہ عرض کرتا ہے کہ وہ آدمی میراث میں خیانت کر رہا تھا مگر شاید اس کے کچھ اعمال اچھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دے کر تمبی فرما دی اور اسے عظیم گناہ اور آخرت کے عذاب سے بچا لیا ورنہ تو بہت سے لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کی میراث کھا جاتے ہیں اور انہیں کوئی ایسی واضح تنبی نہیں ہوتی اور یوں ان کا اخروی عذاب پکا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالی نے بھی انہیں بھلا دیا نس اللہ فنسی یعنی اللہ تعالی نے ان کو تنبیہ کر کے گناہ سے نہیں بچایا بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا